وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضرالة وكل ضرالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں خطبے کے عنوان کی مناسبت سے صورت القصص کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سننے کے ساتھ ساتھ یاد رکھنے گورو تک پہنچانے کی بھی توفیق ملے یہ ایام جو چل رہے ہیں بڑے خیر و برکت کے ایام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر ایام دنیا ایام العشر ہے تمہاری زندگی میں جتنے ایام جتنے دن تمہیں نصیب ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خیر و برکت والے دن جو ہیں یہ ایام العشر یعنی دلک کے پہلے اشرے کے دن ہیں ان میں بھی اکثر دن گزر چکے ہیں دو باقی ہیں ایک آج اور ایک کل آج کا دن جو ہے وہ یوم عرفہ ہے جس کے متعلق نبی السلام نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں اور رب العالمی نے قرآن پاک میں ول والشفع ولیال واللیل اذا ہل حل فی کا قسم میں اللہ رب العالمین نے اس دن کی قسم دکھائی ہے صحیح نئی کی روایت صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام نشا فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ایعتق اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ اے لوگوں اللہ رب العالمین سال بھر بے شمار گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتے رہتے ہیں ایسے مجرمین ایسے گنہگار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ سال بھر ان آزاد کرتے رہتے ہیں اپنے فضل و کرم سے لیکن سب سے زیادہ جن جس دن اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں وہ یوم عرصہ ہے یوم ارفا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی دن گنہداروں کو جہنم سے آباد نہیں کرتے نبی علیہ السلام پاگیر ہیں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنا فضل و کرم کرتے ہیں ایوم ارفا کو سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں اللہ رب العالمین لوگوں پر اپنی نگاہ رحمت ڈالتے ہیں سم بےحب المرا اکا پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے اور فخر کرتا ہے میرے فرشتوں ذرا بتاؤ الا یہ ایران توران دنیا کے ہر ہر خطے سے آئے ہوئے لوگ اس وقت میدان عرفات میں لباس احرام کے لباس میں کھڑے کیا کس لیے آئے ہیں کیا چاہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف تیرے فریدے کو ادا کرنا چاہتے ہیں تیری ریدا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو اس وقت میدان عرفات میں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان جتنے بھی زندگی بھر کے گناہ کر کے جہنم کے مستحق تھے ہم نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا یہ سن لینے کے بعد نبی رہ شام کا فرمان ہے اٹلی بدبتیا وہی رسا ہاں ہماری حراست ہاں ہماری بربادی ہم نے کتنے لوگوں سے گناہ کروا کے جہنم تک پہنچا دیا تھا لیکن ایک وقوف عرفا نے ہماری ساری محنت کو رائے کر دیا اور اس بندے کو جنت کا مستحق بنا دیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جو ساتھی حج میں گئے ہیں انہیں حج مبرور نصیب فرمائے اور ان کا حج ایسے ہی ہو کہ پرت کر کے آئے تو امید والا تھا تو ام ایسے پرت کر کے آئے جیسے ماں کے پیٹ سے بڑا کسی گناہ کے دنیا میں آئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ صحت اور آپ کے کے ساتھ واپس لائے اور جو لوگ حج حج میں نہیں گئے ہیں اللہ رب العالمین نے ان پر بھی بڑا قدر و کرم کیا یوم عرفہ کی ایک فضیلت ان کو بھی دے دیا اور فرمایا کہ جو لوگ یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دو سال کے گناہ معاف کرتے ہیں ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ اللہ رب العالمین نے یوم عرفا کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ بڑا عظیم مرتبہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام شام کو حج الوداع جو نصیب ہوا تھا وہ یہی جمعے کا دن تھا نبی علیہ السلام شام جمعہ کا دن میدان عرفہ دل بھی مقدس مقام بھی مقدس عمل بھی مقدس مہینہ بھی مقدس تاریخ بھی خیر و برکت والی ساری خوبیاں موجود تھیں نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں ہاتھیوں کو جو خطاب دیا کیا تھا اور خطاب کے بعد جو اعلان کیا اے نے جو شاہد آج امت کو دیا ہے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں انہوں نے غور سے سنا ان کی ذمہ داری ہے کہ جانے کے بعد ان تمام لوگوں کو پہنچا کے جو یہاں آئے نہیں ہیں وہ بڑے بڑی ہتیں تھیں بڑی ہدایات تھی بڑے قرارداد آپ نے پاس کیا تھا ان میں ایک بڑی اہم قرارداد یہ تھی آپ نے ساتھ رمایا اے لوگو سن لو یہ آج برد حرام ہے میدان عرفات ہے حرمت والا مہینہ ہے تم حالت احرام میں ہو سو یاد رکھنا ان و حرام کا حرمت نوی کمہار ہی برد کمہار ہی شہر کمہار یہ یوم نو کا خطبہ تھا خطبے کا ایک حصہ تھا آپ کے ساتھ میں اے لوگوں یاد رکھو یہ میدان عرفات ہے حرمت والا مہینہ ہے حرمت والا شہر ہے حالت احرام میں تم ہو اس حالت میں جیسے حالت احرام میں حج کے سفر میں میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے وقت ایک مسلمان کی جیسے جان تم پر حرام ہے ایک مسلمان کی عزت جیسے حرام ہے ایک مسلمان کا مال جیسے حرام ہے ایسے ہی قیامت تک کے لیے یہاں سے واپس لوٹ کر کے اپنے وطن جاؤ گے جب بھی اللہ نے مومن کے جان مومن کے مان مومن کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر ویسے حرام قرار دیا ہے جیسے اس وقت اس حالت میں اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر اس خطبے میں انسانیت کی حفاظت جان اور مال کا تحفظ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا اس کی بڑی تعداد کی تھی اور اسلام نے اعلان کر دیا تھا نبی رہی اپنے زبان مبارک کی دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اس دنیا میں جان کا مال کا عزت کا آبرو کا حقوق کا سب کی حفاظت کا سب سے بڑا نمبردار مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی مسلمان ہم سب کو بنا دے میرے بھائیوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی رہے پر شام نے یہ خطبہ میدان عرفات میں دیا نو نو, نو دل کو پھر آپ شام کو پرکھ کر کے آئے آپ نے مزید ملکہ میں کیا صبح یوم النہر تھا عید الاضحیٰ کا دن تھا یوم النہر یہ آزم الایام ہے اس سے بڑا دن کائنات میں اللہ نے کوئی اور دن نہیں بنایا ہے حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم النہر کو پھر نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں اونٹنی پر سوار آپ نے پھر لوگوں کو وہی خطبہ دیا اور فرمایا یا اے مسلمانوں تم بتا سکتے ہو یوم ہادا یہ کون سا دن ہے ائیو دن ہادا یہ کون سا شہر ہے ائیو شہر ہادا یہ کون سا مہینہ ہے نبی ہے پراستان سوال کیا سوال اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں بات اچھی طرح سے اتر جائے آپ نے سوال کیا یا اے ہنگا یوم ہانا تم بتا سکتے ہو کہ کون سا دن ہے لوگوں نے کہا اللہ رسول ہو آنا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں پھر آپ نے پورا فرمایا ایو دن ہانا یہ کون سا شہر ہے بتا سکتے ہو لوگوں نے کہا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں پھر آپ نے تیسرا سوال کیا ہے یہ مہینہ کون سا ہے بتا سکتے ہو لوگوں نے کہا اللہ رسول ہو عالم پھر آپ نے ساتھ سمایا یہ مہینہ حرمت والا ہے یہ بلد امین اور بلد حرام ہے اور تم حالت احرام میں ہو یہ حج کے ایام چل رہے ہیں عزت والے احترام والے دن ہیں یاد رکھو ان عزت مارکم وقم وقم حرام علیکم حرمت یونی کم خاصا کی برد کم خاصا وی شہر کم خاصا آج میں یاد رکھو جس طرح سے آج حالت احرام میں اس مینا کے میدان میں حرمت والے مہینے میں یہ مقت المکرمہ جیسے شہر میں مسلمانوں تمہاری جان اور تمہارے مال کو ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے کسی مسلمان کی توہین کرنا کسی مسلمان کا خون بہانا کسی مسلمان کا مال کھانا بلا اجازت سے جیسے اللہ نے آج تمہارے اس شہر میں اس دن اس حالت میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے ایسے قیامت تک کے لیے جہاں بھی رہو جو دن بھی ہو جس حالت میں تم رہو گے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جان اور مان ساری چیزوں کو حرام کرا دے رکھا ہے میرے بھائی تو مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے جان کا خیال رکھو ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرو ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرو سنن ابن ماجہ ماجہ کی امام رحمۃ اللہ علیہ روایت کا داؤ وغیرہ دور کرو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوا کہتے ہیں نبی علیہ سراج خان نے جہاد پر بھیجا ہے صحابہ کرام کو ایک نوجوان میدان جنگ میں کسی کافر کا پیچھا کیا وہ کافر اشد اللہ واشد اللہ محمد عبده ورسوله اپنے اسلام کا اعلان کرنے لگا کلمہ پڑھنے لگا اور لوگوں کے سامنے اس نے کہا میں مسلمان ہو رہا ہوں لیکن اس اس شخص نے اس کو ہے لیکن ان مسلمان نوجوان نے سوچا غلط پہنی ہی دی کہ شاید کہ یہ اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ اس کی جان بچ جائے وہ کلمہ پڑھتا رہا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک عرصے کے بعد اس انسان کا انتقال ہو گیا اس صحابی کا انتقال ہوا جنہوں نے اس کو کرنا پہنے والے کو قتل کیا تھا کہتے ہیں انتقال ہو گیا ان کو چہلایا گیا دفنایا گیا نماز جنادہ ادا کی گئی اور جیسے سارے محلے کے مسلمان اس کو نماز جنادہ پڑھ کر کے قبر میں اتارے اور قبر کو مکمل کیا مٹی پوری ڈھال دی جیسے واپس ہونے لگے ہونے لگے قبر پھٹی اور مردہ جو ہے زمین کے باہر پر گر پڑا لوگوں نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا اس طرح سے تین مرتبہ اس کو دفنایا اور تینوں مرتبہ قبر نے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا تین دن تک یہ معاملہ ہوتا رہا اس میت کو اے اس سے بھی دفنا کے اس قبر اس کو اٹھا کر کے پھینک دیتی تھی تیسرے دن آدھی رات ہے تب لوگوں نے لیا اور جنازہ جا کر کے جنگل میں کہیں ویران پھینک دیا جدھر ہوئے کھانا نے لیکن زمین نے اس کو قبول نہیں کیا صحاب کرام آئے کہ یا رسول اللہ یہ بڑا قدم ہو گیا ہم نے فلا اندر فلا کو دفنایا تین دس دن تک دفناتے رہے لیکن قبر میں جیسے لے جاتے قبر اس کو اٹھا کر کے پھینک دیتی رہی نبی رہے سرا نے فرمایا یاد رکھو ایک من شر من ہوا شر من ہو اس زمین نے نورود کے پھینکو چکے دیا زمین نے بڑے بڑے فرآم کو جگہ دیا ہے اس جس مردے کو زمین اٹھا کر پھینک دے رہی ہے اس سے انسانوں کو آج تک زمین نے جگہ دیا زمین ہزم کر گئی قبر نے قبول کر لیا لیکن تمہارے اس بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اس بھائی کو اللہ نے زمین قبول نہیں کیا فراؤں کو قبول کیا نمرود کو کیا بڑے بڑے کافروں کو کیا بڑے بڑے شرابوں کو کیا لیکن کہ تمہارے اس بھائی کو زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا آج فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ بہت بڑا کافر تھا یہ تمہارا بھائی تھا یہ مسلمان تھا لیکن زمین نے قبول کیوں نہیں دیا حبا من لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین کا مقصد یہ تھا تو نہیں تھا یہ مومن تھا تب زمین کو قبول کرنا چاہیے تھا لیکن اللہ نے زمین کو منع کر دیا خبردار اس کی لاش کو قبول نہیں کرنا اللہ احبا اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور تھی کہ کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کرنا پڑھ کلمہ پڑھنے والے مساؤ اور دہرا دے کہ ایک مومن کے قتل کرنے والوں کا انجام یہ ہوا کرتا ہے کلما گو کے قتل کرنے کا جرم ایسا بدترین جرم ہے کہ فرعون اور نمرود کو زمین نے قبول کیا لیکن کلما پڑھنے والے سے قاتل کو زمین نے قبول نہیں کیا میرے بھائیوں اپنے دعا کرو ہمارے ہاتھ کو ہمارے زبان کو ہمارے قلم کو مومنوں کی حرمت کے خلاف آنے کی توفیق نہ دے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر ایک کے جان ہر ایک کے مال کی حفاظت کی توفیق دے اکول کو لہٰذا اللہ ہوئے الحمد للہ وقفا و سرام اللہ احبادی ندی مسفا امادا نبی رہ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ اور یوم مومنوں کی جان مال انسانیت کی حفاظت ان کی عزت کی حفاظت ان تمام چیزوں کا آپ نے اعلان کیا اور مسلمانوں کے بارے میں اعلان کر دیا المسلم کل میں ہرا ہوں دب ہو آپ نے رات سمایا اے لوگوں بڑے بڑے مناسبات پر آپ نے راج کیا مسلمانوں یاد رکھو ایک مومن تمہارا بھائی ہے اس پر ظلم نہ کرو اس پہ پرجاتی نہ کرو اسے ختوا دے کر کے اسے اکٹھ کرنے کے لیے ہیلے بہانے میں مومنوں کی ہر چیز اللہ نے مومن کی عزت بھی حرام ہے تم پر توہین کرنا بھی حرام ہے مومن کا مال بھی تم پر حرام ہے اور مومن کی جان بھی اللہ نے تم پر حرام کرا دے دیا ہے اللہ رب العالمین نے ساتھ فرمایا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق افسوس افسوس آج ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں سے دکھی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے سے تنگ ہے پڑوسی پڑوسی سے دوست دوست سے ساتھی ساتھی سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جتنا تنگ کر رہا ہے آپ کے ہاتھوں سے کسی دیر کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فتح المؤمنین ثم لم یسو فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق یاد رکھیں وہ لوگ ان الذین قتلوا المؤمنین والمؤمنات جو لوگ مومنوں کو ستاتے ہیں مومنہ عورتوں کو تنگ کرتے ہیں مومنہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو ستانے والے تکلیف دینے والے پریشان کرنے والے سبمن یا اگر اپنی حرکتوں سے بات نہیں آئیں گے آداب جہنما تو ان کو بغیر حساب کتاب تم کا ٹھکانا ہم نے جہنم ہی بنایا ہے انی المین وا کی سب یصوب جو لوگ اپنے مول بھائیوں کو اور مومنات بہنوں کو ستاتے ہیں ایزا دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا تم ملم یا اگر وہ بات نہیں آتے آداب جہنما تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے فرحم آداب الحریف اور انہیں جہنم میں جلا دیا جائے گا اللہ رب العالمین کے متعلق یہ اپنا فیصلہ سنانا ہے اسی لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور مسلموں المسلموں المسلموں من سلم المسلمون من نشان ہی ولد ہی مسلمان وہ ہے جو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے وہ اپنے ہاتھ کے ہاں، مسلمان بھائیوں کو اپنے ہاتھ اپنے زبان کے سر سے ان کو محفوظ رکھے الہ العالمین ہم مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ان کو محبت کرنے والا بنا دے آج دنیا میں جو فساد پھیلا ہوا ہے جان کی اور مال کی ایمان کی حفاظت اور ان کا مقام و مرتبہ نہ سمجھنے کی بنا پر آج مسلم ملکوں میں ایک گروہ دوسرے گروہ کو قتل کر رہا ہے ایک گروہ دوسرے دوسرے گروہ کو کافی کرا دے کر کے اس کا مال لوٹ رہا ہے پراپرٹی جلا رہا ہے اور اس پر طرح طرح کا ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے فرمائے ہمارا اور آپ کا کام ہے ایسے گروہ ایسی تنظیمات اور ایسے گروہ جو مسلمانوں میں قتل عام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہیلے بہانے کے ذریعے غیروں کے تہانے پر یا غیروں کے اشارے پر جو مسلمانوں کو اس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سر سے محفوظ رکھے اور ہمارا اور آپ کا کام ہے ہمیں ہر موقع پر ایسی ایسی جب بھی کوئی خبر آئے ایسا کوئی معاملہ آئے اپنے عوام کو اپنے نوجوانوں کو اپنے ساتھیوں لوگوں کو سمجھائیں حقیقت واضح کریں بتائیں اور نمبر دو کوششیں کرو دوستو ہمیشہ کتاب سنت سنت پر چلنے والے کتاب کے دانے دینے والے دین کے فہم رہنے والے ان کی طرف رجوع کریں ان سے مسائل پوچھیں ان سے سمجھیں کہ کتنے میں دور ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیشہ برے دوستوں اور برے معاشرے میں معاشرے میں بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اس نے سے اجتناب کرو اللہ اللہ ہم سب کو سراط مستقیم نصیب فرمائے والا کل دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے یہ قربانی عظیم ترین سنت ہے سنت ابراہیمی ہے نبی علیہ نے دس سال مدینے طیبہ نے قیام کیا بڑا بڑا قربانی کرتے رہے مسلمان ہمیشہ قربانی کرتے رہے اے کرتے آئے ہیں اس سنت کا جاری رکھنا اور اس سنت کا زندہ رکھنا ہمارے واجبات اور شاعر دین میں سے ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن و حدیث نے قرآن ہے قربانی کا حکم دیا لے لو کا ہر اے نبی آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور ہی کے لیے قربانی کریں اس طرح سے نبی خان نے حدیث میں بھی بڑی تاکیف فرمائی ہے اور قربانی کے جانور کو آپ نے ساتھ فرمایا ایسے جانور کی قربانی کرو جو ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو نہ اندھا ہو نہ لگڑا ہو نہ کانا ہو نہ بیمار ہو اور نہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ وہ کسی کام کا نہ رہ گیا ہو ان تمام سے پاس جانور کو خریدے اور ان کی قربانی آپ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے صالح بنائے ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے چاہے دین کا فتنہ ہو یا دنیا کا فتنہ ہو اور جو ہمارے اندر لوگوں میں انحراف پیدا ہو رہا ہے شراط مستقیم کو چھوڑ کر کے اسلام کو چھوڑ کر کے دین کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کو دین بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سر سے بچائے اور ان کو ہدایت کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی پہلے سلیم عطا کرے اور دین کا کی صحیح سوچ اور صحیح فکر ادا کرے آج بعد اسلام کو بدنام کیا کرنے کے لیے اسلام کے اسلامی اخلاق اسلامی کردار اسلامی معاشرے کو برباد کرنے کے لیے ہمارے ہی اندر کچھ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو نئی نئی تنظیمیں قائم کرتے ہیں اور ہر ایک یہی اعلان کرتا ہے ہم امت کا خیر امت کا خیر چاہتے ہیں خیر وہ نہیں چاہتا جو اسلام کے خلاف کتاب سنت سے کر کے کوئی کسی کا خیر نہیں جا سکتا خیر خواہ وہی ہوگا جو و کتاب و سنت اور شریعت کے روشنی میں نقل رہی سوا شام کا اسوا سامنے رکھ کر کے آپ کی اصلاح کرے گا آپ کو سمجھائے گا آپ کو ہدایت کی راہ بتائے گا وہی اصل میں آپ کا خیر خواہ ہوگا وہی آپ کا ہمدرد ہوگا لقد کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ نمایا لقد کا نہ رکھوں ہی رسول اللہ اس رسول حسنا اللہ تعالیٰ نے ساتھ نمایا تم میں جو جنت چاہتا ہے آخرت جو چاہتا ہے اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے اسے نبی کے اسوے کو اپنانا پڑے گا اور نبی کا اسوا جو تھا انسانیت کی نمبرداری جان کی مال کی حفاظت ایک دوسرے میں الفت محبت پیدا کرنا ہر قسم کے جنگ جدال تتو گار اور خوبی سے بچنا بچانا یہ نبی علیہ السلام کا اسوا تھا ہر ایسی تنظیم جو اسلام کے خلاف اٹھتے ہو ڈر سے آپ حضرات جانتے ہیں بہت ساری تنظیمیں اسلام کے خلاف ہوتی ہیں لیکن وہ اسلام کا نام لیتی ہیں سب کو چھوڑو ہمارے ہندو پاک کے اندر سب سے بڑا مجدد مرزا غلام احمد کاری بنا ہوا تھا کتنا کو لے دوں گا میرے بھائیوں ہر وہ جو اسلام کا نام لے اسلام کا چاہنے والا نہیں ہوتا ہر وہ جو اسلام کا جو ہر آدمی جو اسلام کرنے کے نام لے وہ اسلام کرنے والا نہیں رہتا آپ اور مسلح کو پہچانے اور یہ پہچان آپ کو کتاب و سنت کے ذریعے ہوگی علماء کے ذریعے ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے صالح بنائے موہد اور سنت بنائے ہم جو بیمار ہوں فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کے پریشانی کو دور کر دے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ امن امان نصیب فرما صحت اور راستہ نصیب فرما اللہ ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی صلاح ہو قوم کی خیر ہو اور ایسے کام ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی رضا نہ ہو آپ کا غدم ہو امت کا نقصان ہو خسارا ہو اور قوم جو ہے وہ قوم کا نقصان ہو اور خاص طور سے جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو امان اور آپ کے تشریف فرمائے ان سے اچھے سے اچھے دین کا کام لے العالمین دیر تک ان کا سایہ ہم پر باقی رکھے العالمین انہیں ہر بنا اور ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ کر لے ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا اور ہر ایسے کام سے روک لے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں آپ کی غدم آپ کا اور آپ کی ناراضگی ہو اللہ